و تعالی نے ہمیں وجود عطا فرمایا ہماری وجود میں اور ہماری پیدائش میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہماری زندگی میں ہماری مرضیات کا کوئی دخل نہیں ہے اسی طریقے سے ہماری موت میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں اللہ رب العزت موت کا بھی مالک ہے حیات کا بھی مالک ہماری روزی کا بھی مالک خوشی کا مالک ہے غمی کا مالک ہماری بیماریوں کو دینے والا اور بیماری سے شفا عطا کرنے والا اللہ رب العزت اس کائنات کو چلانے والا اللہ رب العزت ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں بھی مختار نہیں ہیں اور ہمارا اختتام اور ہماری موت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے اس میں ہماری مرضی کا ذرہ برابر دخل نہیں اور اللہ جب زندگی عطا فرماتے ہیں تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی فرما برداری کرے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے شریعت کے قانون کے مطابق فالو کرے اور اپنی زندگی کو سرکار کی سنتوں کے مطابق گزارے لیکن ہماری زندگی میں یہ کام بہت کم ہو رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے رب العالمین کو چھوڑ دیا اللہ کو بھول گئے ہمارے پیدا کرنے والے کو بھول گئے اور ہمیں وجود دینے والے کو ہم بھول گئے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ زندگی میں ہم اسی کی فرما برداری نہیں کر رہے ہر امر میں کسی اور کی فرما برداری ہر معاملے میں کسی اور کی جو ہے تابے داری اگر حکم کو ٹھکرایا جاتا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اس وقت ہوتا جب کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے اللہ کو ماننے والے ہوتے لیکن ہم دنیا کے پیچھے اتنے پڑ چکے اور ہماری آنکھوں میں دنیا کا سرما اتنا لگ چکا ہے اور دل میں دنیا کی محبتیں اتنی بس چکی ہے کہ ہم اپنے حقیقی رب کو بھول چکے اور رب العالمین سے دور ہو چکے کرنے والوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والے بھی آئے اور انہوں نے سوالات بھی کیے اللہ کے وجود پر اشکال کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک شخص ان کے پاس آیا اللہ کا انکار کرنے والا آدمی تھا کہنے لگا امام اعظم آپ کہتے ہو کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں اللہ اور رب کا کوئی تصور نہیں چنانچہ امام اعظم نے اس سے مناظرہ کیا ایک وقت مقرر کر دیا پناہ دن پناہ وقت میں میں حاضر ہو جاؤں گا تو بھی حاضر ہو جانا اور مجمع سامنے ہوگا ہر ایک کے سامنے تو بھی دلیل دینا میں بھی دلیل دے دوں معلوم چل جائے گا کہ اللہ ہے یا نہیں اس دنیا کا نظام چلانے والا ہے یا نہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا جب وقت مقررہ آ چکا تو مجمع حاضر ہو چکا اللہ کا انکار کرنے والا بھی موجود ہے لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ نہیں آئے اب مجمع میں انتشار ہو رہا ہے لوگ نئی نئی بات نکال رہے کہ امام صاحب جو ہے ہار گئے امام اعظم کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی اس لیے مجمع میں نہیں آئے لیکن ایک گھنٹے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے اب مجمع میں تعجب کی نگاہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ پر پڑنے لگی کہ اتنا بڑا چیلنج کر دیا تھا اور سارے لوگوں کو جمع کر دیا تھا اور پھر وقت پر نہیں آئے جو اللہ کا انکار کرنے والا تھا وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے لوگوں دیکھو یہ اللہ کے ہونے کی دلیل دینے والا آدمی اتنا مجھ سے ڈر گیا اور اس نے ہار اختیار کر لی اس وجہ سے ایک گھنٹہ لیٹ آیا چنانچہ وہ بولنے لگا امام اعظم نے اسے بولنے دیا چند منٹوں کے بعد حضرت کے لب ہلتے ہیں اور موتیوں کی ڈلی کھلتی ہے زبان سے الفاظ داری ہوتے اور یوں کہتے ہیں میں وقت مقررہ پر آنے کے لیے نکلا تھا لیکن راستے میں ایک دریا تھا جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک درخت کٹتا ہے اور اس کے پٹیے بنتے ہیں تختے بنتے ہیں اور آنند فانن اس سے ایک کشتی تیار ہو جاتی ہے اور چند منٹوں میں وہ کشتی سمندر میں تیرنے لگتی ہے اور لوگ جو ہے اس میں بیٹھ رہے اور اس پار جا رہے ہیں وہ اللہ کا انکار کرنے والا شخص ہنس رہا ہے اور مجمے کو کہہ رہا ہے دیکھو کیسی دیوانے بات کر رہے ہیں کبھی درخت اپنے آپ کٹ سکتا ہے کبھی اس کے پٹی اپنے آپ بن سکتے ہیں کبھی کشتی اپنے آپ تیار ہو سکتی ہے کبھی ایسے ہی کشتی چلانے والے کے بغیر چل سکتی ہے جب اس نے یہ سوالات کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور یوں عرض کیا کہ جب ایک درخت اپنی مرضی کے مطابق نہیں کٹ سکتا بغیر کاٹنے والے کے درخت کے پٹیے نہیں ہو سکتے بغیر بنانے والے کے کشتی نہیں بن سکتی بغیر چلانے والے کے سمندر میں کشتی نہیں چل سکتی تو ناسمجھ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کا نظام بغیر چلانے والے کے چلتا ہے اگر رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی موجود ہے اگر سمندر میں پانی جاری و ساری ہے اگر پہاڑوں کی بلندیاں ہیں اگر سورج کی روشنی ہے اگر چاند کی روشنی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کو نظام دینے والا اللہ موجود ہے لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اسی اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہم انکار نہیں کرتے اللہ کا اللہ کو مان رہے لیکن احکام کا انکار کر رہے شریعت کے حکموں کو توڑ رہے ہماری کسی محفل کا جائزہ لو جب تک گیبت نہ ہو جاتی محفل ختم نہ ہوتی ہماری بازار کا جائزہ لو جب تک بے حیائی کا پردہ اٹھ نہیں جاتا ہم بازار سے گزر نہیں سکتے ہماری آنکھوں کا جائزہ لو غیر محرموں کو دیکھے بغیر اس آنکھ کو رات کو نیند نہیں آتی ہمارے گھروں کے ماحول کا جائزہ لو نمازوں سے خالی تلاوتوں سے خالی ذکر و اذکار سے خالی اگر بھرا ہوا ہے تو کیبل کنیکشن موجود انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے ٹی وی موجود ہے وی سی آر موجود ہے بہترین عمدہ قسم کی میوزک سسٹم موجود ہے بے حیائی کی ہر چیز گھر میں موجود ہے شریعت کو توڑنے والا ہر آلہ ہم نے بتایا حرام کا لکما اپنے پیٹ میں جمایا یتیموں کا مال دبایا جھوٹ باتیں بولی جی کرتے رہے اپنی ماں اور بہنوں کو بے پردہ چھوڑ دیا یہ کام کیوں ہو رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو بے باک گناہ کرتا ہے آج نوجوانوں کا حال دیکھیے اذان ہو رہی ہے ڈھیر ساری مسجدوں سے آواز کانوں میں پڑ رہی ہے لیکن اذان سننے کے باوجود کسی کا قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتا اور سال میں ایک مرتبہ فلم نکالی جاتی ہے اس کا جو ہے چھ مہینے پہلے سے انتظار کرتا تین چار مہینے پہلے سے اس کے ٹکٹ کی تلاشی میں نکلتا ہے کیا وجہ ہے گناہوں کی طرف دوڑ رہا ہے نیکیوں کی آواز کانوں میں نہیں آتی دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ رب العالمین کو ٹھکرا دیا ایک اور انکار کرنے والا آیا تھا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور اس نے عرض کیا کہ میں تین سوالات کروں گا اگر آپ نے ان تین سوالوں کے جوابات دے دیے تو میں مانوں گا کہ اللہ ہے اور میں نے آپ سے پہلے بہت سے لوگوں سے سوالات کیے کسی نے میرے سوال کے جواب نہیں دیے چنانچہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا تینوں سوالات پیش کر میں جواب دینے کو تیار ہوں حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس نے پہلا سوال کیا بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا آج بھی سوال کرنے والے کرتے ہیں اس زمانے میں حضرت امام اعظم سے سوال کیا تھا کہ اللہ سے پہلے کون تھا قربان جاؤ ابو حنیفہ پر اتنا پیارا جواب دیا آسان جواب دیا سادہ جواب دیا میں اور آپ بھی سمجھ سکتے امام اعظم فرمانے لگے گنتی گنتا چلا جا دس سے لے کر ایک تک گنتی گن لے وہ گننے لگا دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک امام اعظم فرمانے لگے ایک سے آگے کیا ہے مجھے بتا دیں وہ خاموش ہو گیا ایک سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا امام اعظم نے فرمایا جب تیری گنتی ایک سے آگے نہیں جا سکتی میرا پروردگار بھی ایک ہے اس سے پہلے بھی کوئی نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا پہلے جواب میں خاموش کر دیا دوسرا سوال کیا اور یوں کہا کہ یہ بتاؤ اللہ اس وقت کہاں موجود ہے بڑا عجیب سوال تھا لیکن سادہ جواب دیا میں اور آپ سمجھ جائیں گے امام اعظم نے فرمایا ایک موم بتی لیا وہ شخص جاتا ہے موم بتی لے کر آتا ہے امام اعظم فرماتے اسے جلا دے جب محمد کی روشن ہوتی ہے امام اعظم فرماتے بتا اس کی روشنی کہاں کہاں پر موجود ہے خاموش ہو جاتا ہے امام اعظم فرماتے میرا رب ایک نور کے مانند ہے ہر جگہ اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ہر طرف اس کا نور پھیلا ہوا ہے جہاں جائے گا میرا رب تجھے موجود ملے گا دوسرے جواب میں خاموش کر دیا تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ اس وقت تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے یہ بھی بڑا خطرناک سوال تھا لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات تھی سادہ جواب دیا میں اور آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ امام اعظم فرمانے لگے دو سوالوں کے جوابات کھڑے ہو کر نیچے سے دیے تیسرے سوال کا جواب دوں گا کرسی پر مجھے بیٹھنے دے تو نیچے آ کر کھڑا ہو جا وہ آدمی چونکہ ہار چکا تھا دو سوالوں کے جواب میں خاموش ہو چکا تھا کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے مجمے میں کھڑا ہو جاتا ہے امام اعظم فرماتے اس وقت میرا اللہ کھڑے ہوئے کو کرسی پر بٹھا رہا ہے بیٹھے ہوئے کو مجمے میں کھڑا کر رہا ہے تیسرا جواب دیا خاموش ہو کر چپکے سے سر کو چھپاتے ہوئے مجمے سے روانہ ہو تو اللہ کا بھی انکار کرنے والے دنیا میں آئے اور کرنے والوں نے کیا لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے اسے فرق نہیں آتا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دودھ دیکھ کر تمہیں اللہ کی وحدانیت کا یقین ہونا چاہیے عجیب بات ہے تم بنداس بے باک اور بے ہوش ہو کر گناہ کر رہے ہو ورنہ اگر انسان اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے تو کانپ جانا چاہیے کہ کیا اللہ کی قدرت قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے اللہ فرماتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ و نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي انتو نا بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ چوپاہوں میں تمہارے لیے نصیحت ارے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت اسے دیکھو رنگ کالا ہے دوڑنے والا خون لال ہے جسم میں گوبر بھرا ہوا ہے ارے سفید دودھ نکالنے والی ذات کون ہے اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے اتنا صاف شفاف دودھ اور اتنا بہترین ذائقہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک ہر کوئی پیتا ہے ارے جب گیزا کھانے کی طاقت نہیں ہوتی ایک دن کا بچہ ہے اسی دودھ کو پی رہا ہے بتاؤ اللہ کی قدرت کا یقین آتا ہے نہیں آتا تو عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ ایک دودھ کے پیالے سے اللہ کو انسان پہچان سکتا ہے لیکن پہچاننے والا دماغ چاہیے پہچاننے والا قلب چاہیے جب دنیاوی زندگی میں ڈوب جائیں گے جب عقل پر دماغ پر دنیا کا نشہ چھا جائے گا جب اوروں کی اطاعت اوروں کے طریقے ہم اختیار کر لیں گے لباس اوروں کا ہوگا رہن سہن اوروں کی ہوگی اور سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ اوروں کے طریقے پر جب چلا جائے گا اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا اللہ کی پہچان دماغ سے نکل جائے گی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا پورا معاشرہ برباد ہو جائے ہر کوئی یہی کہے گا پریشان ہے رزق میں کمی آ رہی ہے گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے اولاد نافرمان ہو رہی ہے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے ارے اللہ کی طرف دوڑنا پڑے گا جس رب نے تجھے وجود دیا تھا اسی کو تو نے چھوڑ دیا جو تیری حیات کا مالک تھا جو تیری موت کا مالک قرآن کریم کی تین چار آیتیں کریم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا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 خود فرماتا ہے فسیقولون لوگ کہیں گے اللہ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے افلا تتقون کیوں تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیوں تم نمازیں نہیں پڑھتے کیوں تم تلاوت قرآن نہیں کرتے کیوں تم ذکر و اذکار نہیں کرتے اللہ کا قرآن کیا اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اے محمد آپ فرما دیجئے ساتوں آسمان کا مالک کون ہے عرش عظیم کا مالک کون ہے خود اللہ فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ ارے لوگ کہیں گے اللہ افلا تذکرون کیا اس کے باوجود بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے روزانہ صبح سورج نکل رہا ہے رات ہوتی ہے اندھیرا آتا ہے چاند چمکتا ہے ستارے چمکتے ارے بارش کے موسم میں بادل گرجتا ہے بجلیاں کڑکتی ہے بارش گرنے لگتا ہے اس کے باوجود اللہ کے سامنے گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہوں اللہ فرماتا ہے تم یوں سمجھتے ہو کہ گناہ کرتے جاؤ گے مجھے پتہ نہیں چلے گا چھپ کر کے گناہ کرو گے پتہ نہیں چلے گا لیکن یاد رکھو اللہ فرماتا ہے وهو معكم أينما كنتم جہاں کہیں چلے جاؤ آسمانوں کے اوپر چلے جاؤ زمین کے نیچے چلے جاؤ ہر چہار طرف سے کمرہ بند کر لو ارے دنیا والوں کی نظر سے چھپ جاؤ گے اس کندھے پر لکھنے والے فرشتے کو کیا جواب دو گے اللہ ہر طرف موجود ہے اور اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے ما أريد منهم من رزق وما أريد أن دون ارے تمہارا پروردگار نہیں چاہتا تم کما کر کے اسے رزق دو ارے تم کھانا بنا کر اسے کھلاؤ تمہارا پروردگار نہیں چاہتا بلکہ اللہ کون ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین ارے اللہ وہ ہے جو ہر مخلوق کو رزق پہنچا بڑی زبردست طاقت والا ہے ایک آیت کریم قرآن کریم کی اللہ فرماتا ہے لئی کمثلہ مسلی وہو السمیع البصیر ارے اللہ کی ذات کو تلاش کرتے جاؤ گے تمہارے جسم میں اللہ کی ذات پوری کائنات میں اللہ کی ذات ارے اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی وہ سننے والا بھی وہ دیکھنے والا بھی ہے اللہ کی وہ ہستی لیکن قصور ہمارا ہے ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے حرام کمائی جا رہی ہے نتیجے تن عبادتیں وجود میں نہیں آتی آنکھوں کے ذریعے بے حیائی ہو رہی ہے عبادتن اور اس کے نتیجے میں عبادت کا نور سلب ہو جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے گناہوں سے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے سود کا گناہ عام ہو چکا ہے اور موبائل پر انٹرنیٹ کا گناہ عام ہو چکا ہے بے حیائی عام ہو چکی ہے حرام مال کا کھانا عام ہو چکا اور عبادتیں اس کے مقدار میں دیکھو کیا فجر میں اتنا مجمع ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے گناہ دوڑ دوڑ کے کر رہے اور نیکیاں چل کر کے بھی نہیں اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنا ڈر عطا فرمائے اپنے ہونے کا یقین عطا فرمائے اور اللہ رب العزت گناہوں سے حفاظت فرمائے نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ